قدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے درس قرآن سے جس صورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس صورت کا نام سورہ یاسین ہے الحمدللہ یہ صورت عام مسلمانوں کی تلاوت میں اور معمولات میں شامل ہوتی ہے جس قدر اس صورت کی اہمیت ہے اور اس کے فضائل اور اس کے مناقب بیان فرمائے گئے جیسا کہ ابھی عرض کیا جائے گا اگر ہم اس صورت کے معنی اور اس کے علوم اور معارف کو سمجھ لیں اور اپنے دل میں بٹھا لیں اور پھر ان عالی مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس نصیحت اور عبرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی اگر ہم تلاوت کریں تو انشاءاللہ پہلے والی تلاوت میں اور بعد والی تلاوت میں پھر زمین و آسمان کا فرق محسوس ہو یہ سورج جس کا نام سورہ یاسین ہے اس کے بارے میں شروع میں ابتدا میں اس کے تعارف میں چند باتیں عرض کی جائیں گی پہلی تو اس صورت کا اجمالی تعارف کیا ہے اس کی آیات اس کے رکوات کے حوالے سے اور دوسری بات یہ عرض کی جائے گی کہ اس صورت میں کیا مضامین بیان فرمایا گیا خلاصے کے طور پر تیسری بات اس سورت کے دوسرے کون کون سے نام ہیں اور اس سورت کے کیا فضائل اور مناقب ہیں اور اس کے کیا فوائد یہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت کے مضامین کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں یہ صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل اور مکی دور کا درمیانی حصہ جس وقت قریش مکہ کی طرف سے مخالفت بھی بڑے عروج پر اور مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا اور مشرقین مکہ اپنے اعناد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی الزام تراشیاں اور بخدان تراشیاں کر رہے ہیں ان حالات میں جو قرآن کریم کی یہ صورت اتری اس صورت میں بڑے ہی زوردار انداز میں اسلام کے بنیادی عقیدوں کو بیان فرق اسلام کے چار بنیادی عقیدے بلکہ تین بنیادی عقیدے سب سے پہلا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید اور مشرقین مکہ میں سب سے بڑی اور بنیادی خرابی یہ تھی کہ مشرق تھے اور توحید کا انکار کرنے والے تو قرآن کریم کی صورت نے توحید کو بڑے ہی زوردار انداز میں بیان فرمایا اور دوسرا مضمون دوسرا عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے اور پورے قرآن کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت یعنی سرور دو عالم حضور نبی کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے پیغمبر ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار یہ ایمان اور عقیدہ ہونا لازم ہے مسلمان ہونے کے لیے اور تیسرا عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جب یہ سب مٹی میں مل جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے اور ریزہ ریزا ہو جائیں گے ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم سے دوبارہ تمام انسانیت کو زندہ فرمائیں گے اس زندہ کرنے کا نام باس بادل موت یعنی موت یعنی کے بعد دوبارہ اٹھانا اور اس کا نام حشر یعنی سب کو جمع کرنا حشر کا معنی ہوتا ہے گھیر گھار کر سب کو لانا میدان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو گھیر گھار کر جہاں بھی کوئی ہوگا جس جگہ بھی وہ ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں جمع فرمائیں گے اور اپنے سامنے لائیں گے اور کوئی بھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکے گا کوئی بھی بچ نہیں سکے گا یہ تیسرا عقیدہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت پھر ان تین عقیدوں سے اور مختلف عقیدوں کی شاخیں پھوٹتی اور بہت سارے لیکن بنیاد ان تین پر اور ان تین عقیدوں کو اور تینوں کے تینوں کو بڑے ہی بلیغ اور اونچے انداز میں قرآن کریم نے سورت میں بیان فرمایا اس سورت کا اجمالی تعارف عرض کرتے ہوئے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی جس زمانے میں مشرقین مکہ ان کی مخالفت اور ضد بڑے عروج پر اس صورت میں اس کی تراسی آیات اور اس کے پانچ رکوات ہیں اس صورت کے سات سو انتیس کلمات ہیں اور تین ہزار اس کے حروف ہیں اور مکی صورتوں میں سے یہ بڑی ممتاز صورتوں میں سے ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بنیادی عقائد بیان فرمایا اس صورت کا ایک نام تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے یہ سورہ یاقین اور اسی نام سے یہ معروف ہے اسی نام سے مشہور ہے اس نام کے کیا معنی ہیں اس میں کیا نکات ہیں اس میں کیا عجائبات ہیں یہ تو میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ لیکن سب سے پہلے یہ عرض کر دوں اس صورت کے اور بھی بہت سارے نام جن کو امام بیزاوی نے اپنی تفسیر بیزاوی میں ذکر فرما اور امام بیزاوی بڑے مشہور بڑے مشہور مفسر گزرے اور اسی طرح امام آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ذکر فرما اس صورت کا ایک اور نام ہے جس تورات میں اس صورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ایسی صورت نازل ہوگی آنے والی کتاب میں کیونکہ پہلے والی کتابوں میں اس کتاب یعنی قرآن مجید کے بارے میں خوشخبریاں سنائی گئی پیشین گوئیاں فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں اور آپ کے صحابہ کی علامات بھی ذکر فرمائی گئی اس صورت آپ کی امت کے بھی بعض اوساف اور خصلتیں ذکر فرمائی گئی تو تورات میں اس کا نام سورہ معمہ ہے معمہ تعمیم سے تعمیم کا معنی اس کا نفع اتنا عام ہے ہر خاص و عام کو اس کا نفع حاصل ہو سکتا ہے اور دنیا آخرت دنیا کے تمام حصوں میں اور انسان جس اسٹیج پر بھی ہو اور آخرت میں یعنی اس کا نفع اتنا عام ہے اسی عمومیت کی بنیاد پر اس کا نام سورہ مہمہ ہے اسی سورت کا ایک اور نام ہے سورہ مدافع کا معنی دفاع کرنے والی صورت یہ سورت مصیبتوں اور آفات سے حفاظت کرنے والی اور رکاوٹ بننے والی صورت ہے اور یہ صورت اللہ کے عذاب کو روکنے والی اس سے بھی دفاع کا ذریعہ بنتی ہے اس حیثیت سے ان فوائد کی وجہ سے اس کا نام روایات میں سورہ مدافعہ بھی بیان فرمائی اس کا ایک نام سورت القاضیہ بھی ہے قاضیہ کا مانا ہے حاجت کو پوری کرنے والی یہ سورت ایسی ہے جس کی تلاوت پر اللہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی حوائد اور ضرورتوں کو بھی پورا فرما اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے یہ مختلف نام ہیں جو حضرات مفسرین نے یہاں ذکر فرمائے اس صورت کے بارے میں اس کے فضائل کے بارے میں چند باتیں شروع میں از کر دوں ایک روایت میں سنن ابی داود کی روایت ہے مسرد احمد میں بھی موجود ہے اسی طرح صحیح ابن و حقبان میں بھی یہ حدیث کی بڑی مشہور کتابیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ آتی ہے اب اندازہ فرمائیے اس کی اہمیت کہ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ اہم چیز دل دل کی ذرا سی بھی تکلیف جان لیوا ثابت ہوتی ہے بہت سے آگا انسان کی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کر لیتے اور سہ جاتے لیکن دل ادنا سا بھی صدمہ برداشت نہیں کرتا دل سب سے اہم اسی طرح تمام قرآن کریم کی تمام صورتوں میں اس صورت کا درجہ قرآن کے دل جیسا ہے اب اس دل کے ساتھ جو تشبیح دی گئی اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تنبیہ ہے خبردار کرنے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے کہ اب جو بات کہی جا رہی ہے خوب غور سے سنو یہ انتباہ کیا جا رہا متربے کیا جا رہا تمہیں اللہ آپ حضرات نے گرامر میں بھی پڑھا حرف تمبی فرمایا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا یہ دل ہے یعنی اگر یہ دل صحیح ہو جائے تو سارا بدن صحیح اور دل اگر خراب ہو جائے تو پھر سارا بدن خراب دل یہ بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل لاکھ رگڑے جب کھاتا ہے دل دل ایسے تو نہیں بنتا دل تو بڑے ذکر سے بڑی فکر سے بڑی محنت سے بنتا ہے اور دل کون سا ہوتا ہے دل کی تعریف کار نے کی دل کیا ہوتا ہے وہ گل گل نہیں جس میں بھو نہیں وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں وہ دل دل نہیں جس میں نہیں جس دل میں اللہ موجود نہ ہو اللہ کا تعلق اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہ ہو وہ خالی گوشت کا ٹکڑا ہے وہ دل نہیں اور اگر دل بن جائے صحیح معنی میں پھر آنکھ بھی صحیح ہو جاتی دل میں اللہ کا خوف دل اللہ والا ہے اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی ہوئی تو پھر اس کی آنکھ بھی صحیح آنکھ کسی نامحرم کو نہیں دیکھے گی شاوت کی نظر نہیں ڈالے گی آنکھ کسی کو گھورے گی بھی نہیں یہ بری نظر ہے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں نظر ایک ہی بری ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے بری نظر یا بد نظری تو مطلب یہ کسی خاتون پہ نظر اور بھی بہت ساری ایسی نظریں جو بری نظریں کسی کو گھورنے کی نظر یہ بھی بری نظر حسد کی نظر یہ بھی بری نظر کسی کے مال و دولت کسی کی خوبی پہ اس نظر سے اس پر نظر ڈالنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے یہ حسد کی نظر یہ بھی بری نظر اسی طرح حرص کی نظر یہ بھی ناپسندیدہ لالچ کی نظر کہ آدمی حرص کے اندر اور تما کے اندر مبتلا نظریں بہت ساری ہوتی ہیں اور اسے نظریں بد بھی بری نظر کسی کو نظر لگانا حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی مسلمان کی اپنے بھائی کی کوئی خوبی دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو اس لیے کہ تم پسند کرتے ہو تو اس کو قبر کے منہ میں اتارو اس کو موت کے منہ میں اتارو نظر بد بھی لگ جاتی فرمایا تعلیم دی جب کسی بچے کو کسی بڑے کو اس کی کوئی اچھی بات دیکھو ماشاءاللہ اللہ کہہ دو اور ماشاءاللہ ایسا بڑا توحید کا کلمہ ہے ماشاءاللہ اس کا معنی یہ بندہ کیا کر سکتا تھا یہ تو اللہ نے کیا بندے کے بس میں کیا اللہ ہی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ ہے ماشاءاللہ کا معنی اور ماشاءاللہ ہر قسم کی نعمتوں کے زوال سے حفاظت کا ذریعہ جب بندہ اپنی ہر نعمت میں اللہ کی طرف منسوخ کرے یہ اللہ کی مشیت سے علم اللہ کی مشیت سے اولاد اللہ کی مشیت سے وسط رزق اللہ کی مشیت سے کاروبار اللہ کی مشیت سے صحت اللہ کی مشیت سے حالات کا موافق ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے تو بس یہ بندہ اللہ کے نزدیک شاکر بندہ ہے اس کی نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی اس کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سب بدن ٹھیک اور اگر یہ خراب ہوا تو سارا بدن خراب جس دل میں اللہ نہیں جس دل میں خوف آخرت نہیں جس دل میں خوف حساب نہیں اس کی نظر بڑی بے باک نظر اس کے کان بھی وہ سنیں گے وہ وہ سنیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اور ڈس سے مس نہیں ہو اللہ اس کے رسول کی نہیں سنے گا باقی سب کچھ سنے گا اس کے ہاتھ بھی چلیں گے ظلم پر اس کے قدم بھی ظلم کی طرف چلیں گے ناجائز کی طرف گناہ کے راستے پر چلیں گے یہ سارا خرابی کہاں سے آ گئی یہ اس وجہ سے کہ اندر دل جو کنٹرول کرنے والا بادشاہ ہے وہ خراب ہو پورے جسم میں دماغ کی حیثیت فلاسفہ کہتے ہیں وزیر کی تھی ہے مشیر کی اور دل بادشاہ یہ فیصلے کرتا ہے دماغ مشورہ دیتا ہے اور یہ اس کی فوج اور سپاہ ہاتھ پاؤں یہ کرندے ہیں زبان یہ آگے کام کرتے ہیں جس طرح دل نے حکم دیا اس طرح جب کسی قوم کا بادشاہ بگڑ جائے پھر پوری قوم بگڑ جائے جس قوم کا بادشاہ سدھر جائے اس کی عوام بھی سدھر جاتی ہے وہ بھی راہ رات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت سے قوم کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے نظر رکھتے تھے خطوط بھیجتے تھے اگر یہ بندہ ٹھیک ہو گیا تو یہ باقی رعایا جو اس کے تابے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی وہ بھی مسلمان ہو جائے اور یہی اگر بگڑا رہا اور یہ کتنا فساد میں اور یہ اسی طرح دنیا کے اندر مشہور رہا تو اس کی رعایا بھی اسی طرح اسی کے راستے پر الناس والا دینی ملو کی یہ فرمایا گیا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر وہ جس راستے پہ چلتے عوام اسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتا تو یہ دل ایک ایسی چیز ہے اب میں یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ نکاح ترس کر رہا ہوں کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیسے فرمایا تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام فرماتے ہیں اس کو قرآن کا دل کیوں فرمایا گا اس میں کیا وجہ اور کیا حکمت اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح اس حدیث کو سمجھنے کے بعد اب ہمارے لیے امام غزالی کی بات سمجھنا پڑتا جس طرح پورے بدن کی اصلاح تندرستی توانائی دل پر موقوف اسی طرح تمام عقیدوں کی کی اور ایمان اصلاح عقیدہ آخرت پر موقع یعنی اگر کسی بندے کے دل میں خوف آخرت ہوگا اس کی توحید بھی سی وہی بچے گا شرک سے جس کو پتا ہے مجھے حساب دینا جس آدمی کے دل میں خوف آخرت ہوگا عقیدہ آخرت راسے ہوگا اس کی رسالت کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا اس کا دین بھی صحیح اس کی دنیا بھی صحیح اور جتنے بھی آمال ہیں تمام کا تعلق ہے اس لیے جب کسی آدمی کے دل میں یہ چیز بس جائے اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ بات ہماری بہت دور نکل جائے گی اگر ہم قرآن کریم کی دوسری آیات کی طرف جائیں میں دو باتیں صرف عرض کر کے کیونکہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا اور دل ہی کی بات ہو رہی ہے اور دل والے ہی سن رہے ہیں اس لیے میں عرض کر دوں قرآن کریم کی دو آیات پڑھتا ہوں زیادہ نہیں ایک وہی آیت جو میں ابھی ہفتے کے درس میں میں نے پڑھی تھی پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا تمام ظاہری عبادات میں حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز حقوق اللہ میں سب سے اہمیت والی نماز تمام حقوق اللہ میں سر فہرست اور اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا نماز بڑی بھاری ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ یہ نماز خواشین پر آسان ہے اس کے علاوہ باقی لوگوں پر بڑی بھاری ہے یہ خواشین خود تعریف پر ربهم یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں دل میں یعنی عقیدہ آخرت رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی طرح لوٹ کر جائیں دیکھو بھائیو حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز اور تمام عبادات کی چابی ہے نماز وہ تب آسان ہوگی جب عقیدہ آخرت ہو اب ہم آتے حقوق العباد کی طرف حقوق العباد کے بارے میں بھی بڑی زبردست آیا آخری بارے کی سورہ متبدلی یہ متفقین لوگ جو ہیں یعنی تدفیف کرنے والے ناپ تول میں کمی کرنے والے یعنی اپنی طرف سے کمی اور حق وصولی کے لیے بڑے تیار اپنی ڈیوٹی کم تنخواہ پوری اپنی طرف سے کام پورا نہیں کرنا اجرت پوری لینی ناپ تول میں کمی ساری چیزیں اس میں داخل حضرت عمر فرماتے تھے ہر چیز میں پورا کرنا ہر چیز میں تخلیف ہوتی کمی کرنا اپنی طرف سے جو اس کے ذمے ذمہ داریاں اس کو پورا نہ کرنا بیوی چاہتی میرے سارے حقوق پورے کر اور اپنے اس کے ذمے کیا کوئی خبر نہیں اور شور چاہتا ہے کہ بیوی میرے سامنے ہر وقت تابع فرما رہے اور بس میرے اشارے پر یہ چلے اور اس کے ذمے حقوق کیا ہے اس کے اس کو کوئی خبر نہیں ہر بندہ ایسا چاہتا ہے کہ میرے لیے جو حقوق ہے وہ بس ادا ہو جائے یہ اس کو فکر ہے لیکن اس کے ذمے کیا ہے اس نے دوسروں کو کیا دینا ہے اس کی فکر نہیں یہی تدفیف کا مزاج قرآن نے ذکر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کو لوگوں سے وصول کرتے ہیں کیا تو پورا وصول کرتے ہیں وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب یہ دوسروں کو دیتے ہیں تو پھر اس میں کمی کرتے ہیں اپنے حقوق ادا کرنے میں کوتا ہی کرتے ہیں ادائیگی میں کوتا ہی کرتے ہیں آگے قرآن نے فرمایا یہ کیا یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے یوم لرب عالمین بڑے دن میں اٹھایا جائے گا ان کو جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے گے بھائیو یہی تو ہے ہم بس جس کے دل میں یہ چیز پیوست ہو گئی کہ مجھے حساب دینا ہے یاد رکھیے اللہ کی قسم پرانے پاک کے سامنے سورہ یاسین کھلی ہوئی میں بڑے وسوخ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس آدمی میں یہ چیز پیوست ہو گئی مجھے پائی پائی کا حساب دینا ہے میں فرار اختیار نہیں کر سکتا دنیا کی سپاہ اور پولیس سے بچنے کے بڑے راستے ہیں لیکن اللہ کے ہاں سے فرار نہیں ہو سکے گا دینا پڑے گا پھر بادشاہ سے لے کر فقیر تک ہر بندہ سیدھا کو یہ پتا ہو کہ مجھے میں کہیں یہاں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن آخرت میں فرار اختیار قرآن نے دیکھیے دونوں جگہ یہ ذکر عقیدہ ہے آخرت امام غزالی فرماتے دنیا اور آخرت کی فلاح کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ آخرت اور چونکہ قرآن کریم کے سورہ سورہ یاسین میں سب سے زیادہ اس عقیدے کو بیان فرمایا یہ گویا ایسی ہو گیا جس طرح دل کے ذریعے سے بدن ٹھیک ہوتا ہے اس عقیدے کے ذریعے سے دنیا آخرت کی اصلاح ہوتی چنانچہ اس حوالے سے یہ دل کے مشابی یہ صورت چنانچہ آپ حضرات نے بھی اس صورت کے بارے میں بہت ساری باتیں سماعت فرمائی میں فضائل میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کا دل فرمایا اور ایک حدیث میں آپ نے شاد فرمایا یہ سورت صبح شام اس کی تلاوت کرنے کی ترغیب دی اس سورت کی تلاوت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اور فرمائے سورت کو اپنے مردوں پر پڑھو مردوں پر پڑھے جس وقت آدمی جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مشقت اور تکلیف کی عالم ہوتی ہے فرمائے یہ سورت پڑھو گے دو فائدے حاصل ہوں گے ایک اس کی روح آسانی سے نکل جائے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ روح وقت سے پہلے نکل جائے گی ایسا بالکل نہیں اللہ و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے موت کا اس سے ایک لمحہ پہلے نہیں آ سکتی اور ایک لمحہ بعد میں نہیں آ سکتی یہاں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں وہ تو اپنے وقت مقرر پر آئے گی لیکن آسانی سے نکل جائے گی اور دوسرا بھائیو یہ فائدہ ذکر فرمایا گیا اس سے اللہ تعالیٰ ایمان میں تازگی اور تراوٹ عطا فرما ایمانی تو بیان کرو لیکن یہ دوسرے فائدے پہ ہم نظر فرمائیں خالی یہ تلاوت سننے پر تو نہیں سکے یہ تو ہمیں پتا ہو اس میں دیکھو اب رسالت کا بیان اس میں آخرت کا بیان اس میں توحید کا بیان جب یہ سنے گا آدمی اس تکلیف میں اللہ کی توحید اور آخرت تو اس کی ساری چیزیں عقیدوں کی تازہ ہوتی چلی جائے گی اور اس کے ایمان میں بھی تازگی آ جائے گی اور ختم اس کا ایمان کتنا بڑا فائدہ ہے جو سورہ یاسین کی تلاوت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ یہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو یہ سورہ یاسین اس کو یاد ہو تو بھائیو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اب ہمیں سورہ یاسین کو یاد کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم یاد کر لیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک آپ کی جس کے بارے میں آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا یہ صورت ہمارے دلوں میں آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے اب میں سورت کے الفاظ کی طرف آتا ہوں یہ سورت جس کا آغاز یاسین کے ساتھ ہو یاسین کا معنی کیا ہے یہ کیا چیز ہے اس میں کیا نکات ہیں اور کیا اس کے اندر علوم ہے یاسین کے بارے میں حضرات مفسرین کے بہت سارے اقوام اور قرآن پاک کے عجائب تو ایسے ہیں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا لا لاتن عجائب قیامت تک اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں ہر زمانے میں تفصیلیں لکھی جائیں گی ہر زمانے میں نام مر علما اور مفسرین آئیں گے اور اس کے نئے نئے عجائبات اور گل اور پھول اس کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں اور قیامت تک جو شخص جس طرح کا بھی بیمار ہوگا فکری جس طرح کا بھی فتنے میں مبتلا ہوگا قرآن پاک اس کی رہنمائی کرے اور قرآن پاک اس کو راہ ہدایت عطا کرے گا اور سیدھا راستہ دکھائے گا حضرات مفسرین نے اس لفظ کے بڑے مطالب اور معنی ذکر فرمائے ایک مشہور مطلب تو وہی ہے کہ یہ یاسین حروف مقدات میں سے حروف مقدعات بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں وہ حروف جو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں جیسے مین حامین یاسین توحا اور یہ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں حروف مقدات آئے حروف مقدات کے معنی کیا ہیں اس کے بارے میں اکثر مفسرین اور اسلاف بزرگان دین کا مسئلہ یہ ہے اللہ عالم و برادی اللہ تعالیٰ اس کے معنی کو سب سے زیادہ بہتر جانے حروف مقدرات کے معنی کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں آپ حضرات اگر ترجمے کھولیں تو آپ حضرات دیکھیں گے ہمارے بزرگان دین نے جن کے تراجم مشہور ہیں سب نے یہی لکھا اللہ عالم اللہ ہی اس کے معنی کو سب سے زیادہ بہتر ہیں یہ حروف مقدہ تو بعض نے فرمایا یہ یاسین حروف مقدعات میں سے زیادہ اس کا معنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کسی بندے کو سمجھ لیکن بعض حضرات نے اس میں راز کی باتیں بھی بیان فرمائی سورہ یاسین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کی اس جو لفظ مبارک جس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے اس میں کیا معنی چھپے ہوئے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر امام تھے ان کا ارشاد ہے اور حضرت سید عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ چیز منقول ہے کہ یاسین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام چنانچہ جس روایت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پسند نہیں فرماتے تھے کسی بندے کا نام یاسین رکھا تھا یہ ناپسند فرماتے فرماتے تھے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ان اسما میں سے ہو جو خاص اللہ کے لیے کسی مخلوق کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا چاہے اللہ و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے بعض نام ایسے ہیں جو صرف اللہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ نام کسی بندے کے لیے استعمال کرنا بغیر عبد کے لفظ کے جائز نہیں اس کا نام رکھنا اور پکارنا بھی جائز نہیں جیسے رحمان الرحمان تو کہہ سکتے ہیں لیکن کسی کو رحمان پکارنا ناجائز اور منع فرمائے رحمان صرف اللہ کی ذات ہے اسی طرح رزاق کسی کا نام عبد الرزاق تو رکھ سکتے ہیں لیکن نام عبد الرزاق رکھا اور پکار رہے رزاق رزاق یہ منع ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام اسی طرح خالق ہونا یہ صرف اللہ کا نام ہے کوئی اور خالق نہیں اچھا بعض اسما اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ایسے جن میں اجازت دے دی گئی بندوں کے لیے استعمال کی گئی جیسے رعوف ہے رعوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بھی ہے آپ سید البشر ہیں اللہ تعالیٰ کا وقت بھی رحیم اللہ سلام و تعالیٰ کے اوساف میں بھی آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ بل آپ بالمؤمنین رعوف الرحیم آپ ایمان والوں کے بارے میں رعوف بھی ہیں آپ رحیم بھی ہیں تو امام مالک فرماتے تھے جب یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے اور مانا کسی کو معلوم نہیں تو ہو سکتا ہے یہ وہ نام ہو جو خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس لیے اس کے ساتھ صرف یاسین کسی کا نام نہ رکھنا ہاں، غلام یاسین رکھتے تھے جس طرح غلام اللہ نام رکھنا صحیح اب کا معنی بھی تو غلام ہے تو اسی طرح غلام یاسین رکھتے تھے خالی یاسین نہ نام رکھتا اس لیے ناپسند فرماتے تھے اس البتہ اس میں ایک بات اور ذکر فرمائی گئی یاسین کو جوڑ کر لکھنا یا اور سین جس طرح قرآن پاک میں لکھا اس طرح لکھ کر تو کسی کا نام نہیں رکھ سکتے اگر یا کو الگ لکھا جائے اور سین کو الگ لکھا جائے پھر نام رکھنے کی گنجائش جو ہو کتنا فرق پڑ جائے اور اس طرح قرآن میں بھی ذکر کرنا سلام ان آسی ایک میں سلام ان یاسین وہاں یا الگ ہے سین الگ اور سبحان اللہ میں پہلے بھی عرض کر چکا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حروف کی بھی حفاظت فرمائی اس کے ترجمے کی بھی اس کی کتابت کی بھی حفاظت ہے کسی بندے کو اگر اللہ توفیق دے قرآن پاک لکھنے کی اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ یاسین میں یا کو الگ لکھ دے اور سین کو حالانکہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن ان دونوں کو الگ کرنے کی اجازت اور جہاں قرآن پاک میں الگ ہے سلام جہاں پیغمبروں کے تذکرے میں آتا ہے وہاں کسی کو اکٹھا لکھنے کی اجازت حالانکہ پڑھنے میں اسی طرح کتابت بھی اس کی اسی طرح واجب ہے جس طرح لکھا ہوا اور پڑھنا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح یہاں اس صورت کے شروع میں لکھا ہوا بعض حضرات نے یہ ارشاد فرمایا حضرات مفسرین نے کہ یہ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے آپ کے بھی بہت سارے صفاتی نام تو یہ آپ کے نام کی طرف اشارہ فرمایا گیا یاسین کے ذریعے اور بعض حضر نے فرمایا کہ قبیلہ بنو طے کی لغت میں یہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا جس سے تائی کا تعلق تھا اور بعض نے فرمایا حفشہ کی زبان کی لغت میں انسان کو خطاب یا کمانا ہے اور سین سے انسان اے انسان جنہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وہ فرماتے ہیں یا سے مراد ہے اور سین سے مراد سید البشر یا سید البشر یہ سین سے مراد اے انسانوں کے سردار اب جو ہم بات کہنے والے ہم خطاب انسانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ خود بیان فرماتے آنا سید البشر آنا سید آدم ولا فخر میں تمام بشر کا اور آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں فخر نہیں کرتا یہ تو اللہ کی ادا اللہ نے مجھے دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کمالات کو اور اپنے اوساف جمینہ کو اپنی عالی شان کو بیان فرمایا ساتھ ساتھ کس طرح شکر کے کلمات بھی ذکر فرما رہے کہ میں فخر کرنے والا نہیں ہوں میں تو اللہ تعالیٰ کا شاکر بنتا ہوں اور بعد میں یہ اشار فرمایا کہ یا سے مراد یوم ہے اور سین سے مراد صرف یوم سما وہ دن جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح سے وعدہ لیا تھا کا کا کا دن دن دن وعدے وعدے یاد کرو اور اس کو یاد کر کے ہم سین سین سے بات سر یعنی راز ہم تمہیں ایک راز کی بات بتلاتے ہیں کہ اگر اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو اس مضامین کو سورہ یاسین کے مضامین کو تھا یعنی اللہ کا محبوب بندہ بننے کا راستہ بھی اس میں بتلا دیا گیا اور پرانا وعدہ بھی یاد دلایا گیا چنانچہ یاسین کے بعد فرمایا ول قرآن الحکیم قسم ہے یہ واؤ قسم کے لیے استعمال ہوتی قسم ہے حکمتوں والے قرآن قرآن پاک جو حکمتوں سے بھرا ہو یہ حکیم کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں کان اللہ علیم حکیم اللہ بھی حکیم ہے اور قرآن بھی اللہ کا وصف ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس قرآن کا وصف بھی ہے کہ یہ حکیم ہے حکمتوں سے بھرا ہوا ہے حکمتوں سے بھری ہوئی وہ باتیں ہوتی جن پر کوئی آدمی عمل کر لے اس کی دنیا آخرت سمر جائے قرآن کریم حکمتوں کے انمول موتیوں سے بھرا ہوا اور اس حکیم کا دوسرا معنی مستحکم یعنی قرآن پاک اس قرآن کی قسم جو مستحکم مضامین والا ہے جس کے مضامین بڑے پکے ہیں کوئی شک شبے کی نہیں اس طرح فرمایا لا رہی بسی قرآن میں کوئی شک نہیں گویا حکیم کے دو معنی میں نے عرض کر دیا حکمتوں والا قرآن یعنی اس کلام اس قرآن کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی دانائی سے خالی نہیں فائدے سے خالی نہیں اور دوسرا مستحکم قرآن کی قسم جس کی تمام تعلیمات ایسی پختہ ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں قرآن پاک کی قسم کھا کر فرما ان المرسلین بے شک آپ اللہ تعالی کے رسولوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرما دی مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے لستم و سلم آپ رسول نہیں آپ یہی تو فرماتے تھے اے دنیا کے انسانوں سنو میں اللہ کا رسول ہوں میں تمہاری بڑائی کا پیغام لے کر آؤں تو انکار کرتے تھے آپ اللہ کے رسول نہیں اور یوں کہتے تھے باللہ یہ کلام اپنی طرف سے خود گھڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول نہیں بنایا اگر رسول بنانا ہوتا کسی فرشتے کو بنانا اگر رسول بنانا ہوتا ہم میں کتنے وڈیرے پڑھے لکھے کتنے ایسے مالدار موجود ہیں ان میں سے کسی کو بناتے ہیں یہ یتیم کو کیسے رسول بنا دیا جن کے والد بھی نہیں جن کی والدہ بھی نہیں جن کے پاس مال بھی نہیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے قرآن نے فرما دیا ان یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اور خاص طور سے سورہ یاسین کے ان مضامین اور ان معانی کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کا دل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی سنوار دے وہ آخر ادا الحمد للہ اللہ مسلم و نبینہ و حبیبینہ و مولانا محمد مبارک وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وإنا نسألك دوام العافية وإنا نسألك تمام العافية وإنا نسألك الشكر على العافية يا أرحم الراحمين اے الله ہمارے اس درس کو قبول فرما یا اللہ سورہ یاسین کی سفارش عطا فرما اس کے مضامین اس کو آپ کی توفیق سے شروع فرمایا ہے اے اللہ آپ کے قبضے میں ہمارے دل ہیں قرآن کے دل کی برکت سے ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے قرآن کے دل کی برکت سے ہمارے دلوں میں اپنی ذات کا تعلق خوف خشیت عظمت اور تمام اوساف جمیلہ پیدا فرما دے یا اللہ ہمارا دل آپ کے قبضے میں ہے اور دل ہی غمگین ہوتا ہے دل ہی شاد اور فراہ ہوتا ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں خوشی اطمینان پیدا فرما دے ہمارے دلوں کے افکار ہمارے دلوں کی بے چینی ہے اللہ تمام فکریں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اے اللہ تمام عموم ساری چیزوں کو اللہ دل سے دور فرما دے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد علیہ وسلم